مبارک ہو خاندان زہرا کا اور تمام عالم اسلام کو مبارک ہو مبارک ہو آ گیا شہباد پاکستان کا میرے دیس میں نکلا چاند شابان کا میرے دیس میں نکلا چاند شابان کا میرے دیس میں نکلا چاند شابان کا مبارک ہو اس چاند سے مانگے نور کی بھی کے ستارے ستارے نور کی بھی کے ستارے کریا کریا اس کا قصیدہ گائے ملنگ یہ سارے ملنگ یہ سارے گائے ملنگ یہ سارے تیسرا پارا آج کھلے گا دھرتی پر قرآن کا میرے دیس میں نکلا جان چاند شابان کا میرے دیس میں نکلا چاند شابان کا میرے دیس میں نکلا چاند شابان کا مبارک ہو خبر یہ لے کر آیا آ گیا ابن زہرا آ گیا ابن زہرا گیا ابن زہرا کتنا ہنسی ہے اس قرآن سے اس قرآن کا چہرہ اس قرآن کا چہرہ اس قرآن کا چہرہ کیوں نہ پڑھے قرآن قصیدہ قرآن کا میرے دیس میں نکلا چاند شابان کا میرے دیس میں نکلا چاند شابان کا میرے دیس میں نکلا چاند شابان کا خدا کا ایک محافظ نام حسین ہے جس کا حسین ہے جس کا نام حسین ہے جس کا جنت سے دھرتی پر آنا بھی احسان ہے اس کا بھی احسان ہے اس کا بھی احسان ہے اس کا کون اتارے گا دنیا میں اس احسان کا میرے دیس میں نکلا چاند شابان کا میرے دیس میں نکلا چاند شابان کا میرے دیس میں نکلا چاند شابان کا مبارک ہو نگر نگر میں شہر شہر میں گھر گھر جشن مناؤ گھر گھر جشن مناؤ گھر گھر جشن مناؤ ہر میلاد میں ہر محفل میں زہرا کو بلواؤ زہرا کو بلواؤ زہرا کو بلواؤ دیکھ فلک سے جب وہ زمیں پر دل بولے ازدان کا میرے دیس میں نکلا چاند شابان کا میرے دیس میں نکلا چاند شابان کا میرے دیس میں نکلا چاند شابان کا مبارک ہو مولا علی کو دینے مبارک سارے صحابی آئے صحابی آئے اپنے پسر کو گود میں لے کر مولا علی فرمائے مولا علی فرمائے مولا علی فرمائے ایک نارا کمبر کا گونجے سلمان کا میرے دیس میں نکلا چاند شابان کا میرے دیس میں نکلا چاند شابان کا میرے دیس میں نکلا چاند ہے کچھ بھی نہیں درکار مجھے نہیں درکار مجھے کچھ بھی نہیں درکار مجھے اپنی زیارت کروا دیجیے میں سرکار مجھے سرکار مجھے شابا میں سرکار مجھے باقی ہے کہ اور سپارہ مدحت کے قرآن کا میرے دیس میں نکلا چاند شابان کا میرے دیس میں نکلا چاند شابان کا میرے دیس میں نکلا چاند شابان کا کب کا ذاکر سجتا ہے ان دونوں کو سجتا ہے ان دونوں کو سجتا ہے ان دونوں کو ذکر شہ مظلوم کا صدقہ ملتا ہے ان دونوں کو ملتا ہے ان دونوں کو ملتا ہے ان دونوں کو ہوتا ہے اس طرح گزارا مظہر اور عرفان کا میرے دیس میں نکلا چاند شابان کا میرے دیس میں نکلا چاند شابان کا میرے دیس میں نکلا چاند شابان